ہاں، آج پندرہ اگست دو ہزار سات ہے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأخذون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس بات کو جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب میں سے اور پھر اس کتاب کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے والعذاب خدا فما اصبرهم على النار ایسے ہی وہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اختیار کیا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں اور عذاب کو اختیار کیا ہے مغفرت کے مقابلے میں بس یہ کیسے لوگ ہیں جو جہنم پر صبر کر لیں گے ذالک بن اللہ نزل الکتاب بالحق یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک کتاب نازل کی اور انہوں نے کتاب کے اندر اختلاف کیا لفی شقاق بعید یہ بہت دور کے گمراہی کے اندر ہیں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محرمات کو حرام چیزوں کو بیان کیا اور ان کو پھر آخر میں مجبور شخص کے لیے ان چیزوں کو مجبور شخص کے لیے اجازت دی اگر اور کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور حرام ہی ہے صرف تو پھر وہ حرام چیز جان بچانے کی خاطر کھا سکتا ہے بس اتنا ہی مقصد ہو اسی کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ڈاکٹر بھی صحیح ہے ماہر ڈاکٹر ہے نیک آدمی ہے اس ڈاکٹر کو اپنے تجربے کے اعتبار سے یہ اندازہ ہے کہ یہ شخص فلانی چیز حرام کھائے گا مثلا شراب یا کوئی ایسی چیز پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا ورنہ اس کی یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی تو ایسی صورت میں اس مریض کو وہ اتنی مقدار حرام چیز کھانے کی اجازت ہے جس سے اس کو شفا ہو جائے مطلقاً حرام چیز تو حرام ہی ہے یہ بھی شرط ہے اس میں کہ اور علاج کرا چکے ہوں وہ کارآمد نہیں ہے اور بتانے والا بندہ بھی صحیح نیک ماہر ہے غلط رغبت دلانے والا نہیں ہے مدینہ طیبہ میں ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اورینا مقام کے لوگ ہیں یہ تقریباً مکہ کے قریب ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے مدینہ طیبہ میں یہ کافی چند لوگ تھے رہنے لگے کہ حضرت ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم مدینہ میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ رہو تو چند دن کے بعد آئے کہ حضرت مدینہ کا پانی ہمیں موافق نہیں آیا اور پیٹ خراب ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس طرح یہ کہنے لگے یہ اورینا قبیلے والے لوگ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ فلاں جگہ پہ جہاں بیت المال کے اونٹ اور اونٹنیاں ہیں وہاں جا کے رہو مدینہ کے ساتھ ہی قریب باہر باڑ تھی وہاں بیت المال کے اونٹ مویشیاں وغیرہ ہوتی تھیں وہاں جہاں بیت المال کے اونٹ اونٹنیاں ہیں جانور ہیں وہاں جا کے رہو اور ان کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو یہ ان کو حکم دیا آپ نے اور اینا قبیل والوں کو یہ لوگ چلے گئے اور اس ترتیب کے مطابق یہ دودھ بھی پیتے رہے اونٹنیوں کا اور پیشاب بھی پیتے رہے حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی صحت بہت اچھی ہو گئی اور یہ بہت مست ہو گئے انہوں نے بیت المال کے اوپر جو نگران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو قتل کر دیا بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے پہلے ہاتھ کاٹے پھر پاؤں کاٹے پھر سلاخیں ڈالی آنکھوں میں اور پھر وہ تڑپتے تڑپتے بیچارے یوں ہی ریت پر مر گئے اور اونٹ بیت المال کے اونٹ لے کر بھاگ گئے مسلمانوں میں سے ایک شخص محمد بن اسلمہ ان کو پتہ چلا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ محمد بن نے سلمہ بن اقوا یہ بہت تیز رفتار تھے تیز بھاگنے والے ان کو اندازہ ہوا انہوں نے مدینہ میں اعلان کیا بہرحال وہ ایک خاص لفظ ہے اس لفظ کو سن کر مدینہ والے باہر نکلے جب پہنچے تو اس نے بتائی وجہ کہ یہ ہوا یہ لوگ دوڑا کے لے گئے مویشیوں وغیرہ کو ایک دور چشمے سے جا کے پکڑے گئے وہ بھی اس شخص نے احاطے میں لیا ہوا تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا چھٹے پارے میں ان کا واقعہ آئے گا کہ ان کو پھر اسی ترتیب پر سزا دی گئی یعنی پہلے ہاتھ کاٹے گئے پھر پاؤں کاٹے گئے پھر ریت پر لٹایا گیا پھر سلاخیں ان میں ڈالی پھر پھانسی پر چڑھا دیا گیا بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا بس یہی ہے کہ جو شخص مارتا ہے خواہ جس طرح بھی قاتل کو بس قتل کیا جائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہ خاص تھا واقعہ اس جو آپ کے سامنے میں نے یہ واقعہ عرض کیا مختصر اس بات کو لے کر بعض حضرات کا یہ مسلک ہے کہ معقول الحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے اور دلیل ان کی یہ واقعہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا بعض کا یہ مسلک ہے جمہور کا یہ مسلک نہیں ہے اس لیے کہ دوسری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ استنزو من البو کہ پیشاب سے بچو اکثر پیشاب سے نہ بچنے والوں کو عذاب ہوگا پیشاب سے نہ بچنے والوں کو عذاب ہوگا اس میں مطلق ہے کا اپنا پیشاب ہو دوسرے پیشاب ہو سب پیشاب اس میں داخل ہو گئے اسی طریقے سے آپ نے اونٹ کے باڑ کے قریب نماز پڑھنے سے بھی منع کیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے چھینٹیں آئیں گی وغیرہ تو ناپاکی کی ہی بات ہے ان عمومی حدیثوں کی روشنی میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ پیشاب کا معقول الحم جانور ہوں یا غیر معقول الحم جانور ہوں سب کا ناپاک ہے تو رہی بات کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر کسی شخص کو یہ کہہ دے کہ یہ فلاں جانور یا بھینس یا اونٹ کا پیشاب پیے گا تبھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ٹھیک ہونے کی صورت نہیں دوائیاں مختلف کر چکے ہیں اور ڈاکٹر بھی ماہر ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ جیسے عام آرام چیزوں کی ایجاد دی یہ گنجائش کے مطابق علاج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں ورنہ اورینیوں والی حدیث کے اوپر جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاص بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن ہے وہی کے ذریعے سے پتہ چل گیا ہو کہ یہ شرپسند لوگ ہیں اور یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوں گے لہذا ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ان کو یہی بتا دو کیونکہ اور کسی مقام پہ آپ نے کسی مریض کو پیشاب کی پینے کا حکم نہیں دیا اگر یہ عام اجازت تھی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب پینے کی اگر عام اجازت تھی تو اور مقامات پر بھی آپ بیان فرماتے مطلق اجازت دیتے ہر کسی کو کہتے وہ ایک خاص واقعہ ہے ممکن ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہو کہ ایسے شریر ہیں تو ان کے خبز کی وجہ سے ان کا علاج یہی ہے لہٰذا وہ واقعہ اورینیوں والا وہ خاص انہی کے ساتھ ہے اس حدیث کو مستدل بنا کر جمہور نے پیشاب کے پاک ہونے کا مسئلہ اختیار نہیں کیا ہے دوسری احادیث کو لیا ہے جن میں اس من البول کہ پیشاب سے بچو پیشاب سے ہی عذاب ہوگا وغیرہ اور پھر اس طرح مسائل فرمایا ان یکتمون ما انزل اللہ یشترون بھی ثمنا قلیلا اس صورت کے شروع اس پارے کے شروع میں پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے پہلے پارے کے درمیان میں بھی یہ بات آ چکی ہے وہ لوگ جو کتمان حق کرتے ہیں ان چیزوں کو چھپاتے ہیں ان احکام کو چھپاتے ہیں مسائل کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور چھپانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے لے کے مسئلہ بدل دیتے ہیں اصل وضع تو یہ یہود کے لیے ہوئی ہے جس کو پہلے پارے میں بھی بیان کیا ہے دوسرے کے شروع میں اب بھی بیان ہو رہا ہے کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو یہ حالات کا جائزہ لیتے اگر اپنے خلاف کوئی بات آ رہی ہوتی تو اس کو چھپا دیتے یا کسی مالدار کے خلاف بات آ رہی ہوتی تو اس سے کچھ پیسے جرمانہ لے کے مسئلے کو بدل دیتے اور کبھی کوئی غریب کے متعلق بات ہو تو وہ مسئلہ بیان بھی کر دیتے تھے سمنن کلیلہ کہ پیسے لے کر وہ مسئلے کو چھپا دیتے تھے یہ مقصد نہیں ہے کہ پیسے لیے بغیر مسئلہ حق چھپانا جائز ہے یہ ان کی ایک غلط عادت کو بیان کیا ہے کہ وہ پیسے لے کے مسئلہ چھپا دیتے تھے مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص پیسے نہیں لیتا تو اس کے لیے مسئلہ چھپانا جائز ہے وہ بھی ناجائز ہی ہے میں اس پر تفصیلی طور پر عرض کر چکا ہوں کہ جب سوال پوچھا گیا اور اس کا ہر علت کے ساتھ تعلق ہے اور جواب دینا چاہیے عالم کو ہاں ایک عام مسائل ہیں کوئی شخص پوچھتا ہے جی حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا کے ساتھ نکاح کس نے پڑھایا تھا تو اب اس کا جواب دینا نہ دینا یہ کوئی کتمان حق نہیں ہے ایسی اور عجیب عجیب سے سوالات ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح پڑھایا تھا اچھا جی خطبہ کیا دیا تھا کس شریعت کے مطابق نکاح پڑھایا تھا اب ایک عالم وقت کا زیادہ سمجھتے ہوئے اس کو یہ شخص کہتا ہے یار مجھے علم نہیں بے شک کہ تاریخوں میں یہ باتیں لکھی ہیں لیکن اس سے کوئی کتمان حق نہیں اور نہ کسی کا کوئی دنیاوی یا اخروی مسئلہ متعلق ہے فرمایا پرمیاں کا مایا فی بتونہ النار جو لوگ غلط مسئلہ بتا کے اور اس پر پیسے لیتے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صحیح مسئلہ بتا کر پیسے لینے چاہیے یعنی مسئلہ مفت بتانا ہے رہی بات کے اداروں کے اندر مفتیان ہوتے ہیں وغیرہ وہ مسئلہ بتانے کا ان کو پیسے یا اجرت یا تنخواہ نہیں دی جاتی وہ چونکہ آپ پورے چوبیس گھنٹے ماہانہ پورے وقف ہی ہیں وہ اسی مدرسے میں اسی جگہ میں بیٹھے ہیں تو آپ زندگی کا گزران ہے اس لحاظ سے متاخرین فقہ امت نے تنخواہ کے جواز کا یہ کہا ہے کہ وقت انہوں نے اس طریقے سے مصروف کیا یہی بات تعلیم قرآن پر بھی ہے تدریس قرآن پر بھی ہے نماز پر بھی ہے اذان پر بھی ہے جمعے کی وہ فلاں تمام بیانات پر کہ وہ اس کی اجرت نہیں بلکہ وہ ایک چونکہ پابند ہو گئے اور اس وقت کا گویا کہ معاوضہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے ان کا گزران ہو جائے جب تک کہ اسلامی دور تھا تو اس میں مشاہرہ حکومت اسلامیہ کی طرف سے مدارس کا یا علماء کا یا اس ترتیب پر ہوتا تھا تو کوئی تنخواہوں کی ضرورت نہیں تھی جب حکومتیں اس ترتیب سے بے نیاز ہو کر بیٹھ گئیں اور بلکہ ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ مدارس یا یہ آواز حق کی ختم کی جائے تو پھر مسلمان عوام کی ذمہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس ترتیب پر اعلی حق کے ساتھ متعلق رہیں اور ایسا ادارہ قائم رہیں اس کی ضروریات پوری کرتے رہیں اور حق مسئلہ بیان ہوتا رہے مسائل کے جواب ہوتے رہیں درس قرآن ہوتا رہے تدریس ہوتی رہے یعنی غلط مسئلہ بتا کر پیسہ لینا بھی ناجائز ہے صحیح مسئلہ بتا کر پیسہ لینا پھر بھی ناجائز ہے اب کوئی شخص مجبور ہے کسی کا کوئی ایسا درپیش مسئلہ ہے اب عالم صحیح مسئلہ بھی بتا رہا ہے لیکن ان کی مجبوری سے وہ ان سے کچھ پیسے حاصل کر رہا ہے یہ بھی ناجائز ہے رہی یہ بات کہ جو عامل لوگ عامل لوگ کچھ کسی کا جادو کر ٹھیک کر رہے ہیں کسی کا کیا کر رہے ہیں کوئی سڑا رہے ہیں کچھ یوں اس پر وہ اجرت لیتے ہیں اس پر وہ اجرت لیتے ہیں یہ اجرت دیکھو وہ دین کی خدمت نہیں ہے ان کی اجرت اس حدیث کی روشنی میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک سفر میں تھے تو کوئی سانپ یا بچھو بچھو کسی کو ڈس گیا تھا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ادھر یہ معزز سے لوگ جا رہے ہیں ان سے مسئلہ پوچھا بھائی کوئی دم کرنا جانتے ہو تو انہوں نے کہا دم تو کرنا صحابہ کرام نے بتایا دم تو کرنا جانتے ہیں لیکن اجرت لیں گے کیا لوگے کہا ایک بکرا لیں گے تو وہ کہنے لگے جن کو بچھو نے یا سانپ نے ڈسا تھا کہا دیں گے وہ صحابی نے سورہ فاتح پڑھی اس کا وہ زہر کا اثر ختم ہوا انہوں نے بکرا دے دیا ذبح کیا انہوں نے کچھ کھایا کھانے کے بعد ایک آدھ جب ران بچ گئی تو خیال آیا کہ کہیں ہم نے غلط تو نہیں کیا پھر وہ جیسے ران بچی یوں ہی مدینہ طیبہ میں آ گئے حاضر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے عرض کیا کے حضرت ہم نے تو ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا کوئی بچہ ہوا ہے آپ کے پاس کہا جی ہے کہا لاؤ اس میں سے آپ نے بھی تعاون فرمایا تو یہ جو عامل لوگ بیٹھے ہیں اول تو ایسے ہی ہیں کوئی صحیح کامل لوگ نہیں ہیں لیکن بہرحال اگر کوئی کامل ہے اور واقعتاً سمجھتا ہے کہ اس پر جادو ہے اور اس کا یہ اضالہ ہے میں یوں تعویذ لکھوں گا یوں کروں گا یا اس طرح کیونکہ جادو بھی فی جملہ اس کا ثبوت ہے کہ ہو جاتا ہے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے اگر کوئی عامل اس اپنے عمل پر اجرت لیتا ہے تو یہ اجرت جائز ہے یہ دین کی خدمت نہیں ہے اس کی مثال علماء نے لکھی ہے طب کی جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے حکیم بیٹھا ہے اور وہ طبیب جو ہے اپنا نسخہ دیتا ہے اور اس پر وہ اجرت دیتا ہے ایسی کوئی عامل ہے اس نے اپنے کچھ منتر انتر کیے ہوئے ہیں اور اس سے لوگوں کا علاج کرتا ہے یہ وہ طب کے حکم میں ہے اجرت لینا اس کے لیے یہ جائز ہے دینے والے کے لیے جائز ہے حرام نہیں ہے یہ دین کی خدمت نہیں میں نے بتا دیا یہ ایک عام ڈاکٹر اور طب اور حکیم کی مثال ہے باقی ان توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے مفتی رشیدہ مصعب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ہمارے چونکہ معاشرے کے اندر عقائد کمزور ہیں ہمارے اعمال کمزور ہیں تو لوگوں کا عقیدہ اعمال وغیرہ تلاوت قرآن پاک ذکر اذکار کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے تو گھروں میں ذرا سی کوئی ناچاکی یا فلان یا اس طرح او آج جنگلی پر درد ہے آج یہاں سے خون نکل آیا آج بستر پر ریت پڑی تھی آج یہ ہو گیا تھا پر وہ چونکہ عقیدے کمزور ہیں نا اعمال کمزور ہیں اور پھر ساتھ ہی تلاوت سے ذکر و اذکار کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں کہ عقیدہ اور اندر کا نظام مضبوط ہو تو اس وجہ سے فوراً توہمات میں شکار ہو جاتے ہیں پھر عاملوں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے سب سے زیادہ عورتیں جو ہیں چکر لگاتی رہتی ہیں ایسے توہمات میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے تلاوت کا معمول ہو ذکر و اذکار کا معمول ہو اور ذکر میں ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرنا جیسے سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات فاطمی الحمد نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا اور کوئی صبح شام کے ذکر یہ تو خالص عبادت کے لیے ہو رہے ہیں بعض لوگ ذکر اس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی کام درپیش ہے کوئی دفتر میں ایسا مسئلہ رکا ہوا ہے کوئی رشتہ رکا ہوا ہے کوئی اور ایسا پرابلم کوئی پریشانی ہے اس پر کوئی خاص ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میرے مسئلے کو حل کر دے یا یہ پریشانی دور کر دے اس میں سب سے بہتر بات علماء نے جو لکھی ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اعمال قرآنی اعمال قرآنی اس کی فہرست میں مرض لکھے ہیں مرض لکھے ہیں اور پھر اس کے آگے وہ قرآن مجید کی عید لکھی ہے یا حدیث لکھی ہے کہ یہ اتنی مرتبہ پڑھیں یا یوں کریں تو اس سے فائدہ ہو جائے گا جو ذکر لے لے عبادت ہو اس کی تو کوئی بات نہیں ہے جو مرضی ذکر اذکار کرتے رہیں جو پیر حضرات اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں تصوف والے یہ تمام اذکار لل عبادت ہیں ایک اذکار لل حاجت ہے کوئی ضرورت مقصد ہے اس کے لیے ذکر کرنا ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ بہتر ہا ترتیب امال قرآن حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کتاب فرمایا یہ لوگ جو غلط مسئلہ بتا کے اجرت لیتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں ایک اور مقام پہ قرآن وجید نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ بھی اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں ایسے سود کے معاملے میں بھی سخت وعید ہے فرمایا ولا اللہ محمد اللہ ملکیہ ولا ہم ولا مصعب علیم اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن شفقت کے ساتھ بات نہیں کریں گے تزکیہ نہیں کریں گے تزکیے کے متعلق بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو موحد ہے صحیح العقیدہ شخص ہے اگر اس سے کوئی گناہ ہوا تو تھوڑی بہت اللہ نے اس کو سزا دینی ہے تو وہ کچھ عرصہ جہنم میں سزا بھگت کر تزکیہ پاک ہو کر دوبارہ اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا لیکن اگر ایسے لوگ ہیں کتمان حق والے اور بات بتا کے اجرت دینے والے غلط مسئلہ بتا کے یوں کرنے والے ان کو پاک نہیں کیا جائے گا بس ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب میں ہوں گے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت کے بدلے میں عذاب کو اختیار کیا مغفرت کے بدلے میں پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ جہنم پر اپنے آپ کو کیسے صبر کے ساتھ رکھیں گے یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے ٹھیک ٹھیک کتاب نازل کی اور انہوں نے اس کتاب کے اندر اختلاف کیا اور دور کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے اللہ سمجھ کی توفیق